عالمی مجلس تحفظ نبوت اکارا کے مرکزی مبلک جناب حضرت مولانا عبد الرزاق صاحب تشریف لاتے ہیں اور اپنے خیالات کے اظہار فرماتے ہیں نحمد ہو صلی علی رسول کریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد النبا ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم انا خاتم النبيين لا نبي بعدي او كما قال عليه الصلاه والسلام شاہکار دست قدرت ہے جمال مصطفیٰ شہکار دست قدرت ہے جمال مصطفیٰ ارے چشم عالم نے نہیں دیکھی مثال مصطفیٰ اللہ اللہ اصحاب آل مصطفیٰ وہ تھے بدر مصطفیٰ یہ ہیں ہلال مصطفیٰ احمد مجتبہ کہیے محمد مصطفیٰ کہیے خدا کے بعد بس وہ ہیں ان کے بعد کیا کہیے شریعت کا ہے یہ اسرار کہ آپ کو خاتم الانبیاء کہیے محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے جبین رخ محمد کے تجلی ہی تجلی ہے جسے سمس و ظہا کہیے جسے بدر دجا کہیے جب ان کا ذکر ہوتا ہے دنیا سراپا گوش ہو جائے جب ان کا نام و نامی آئے صلی اللہ مرحبا کہیے حضرات محترم عالمی مجلس تحفظ خطب نبوت کا یہ سلانہ اجتماع اس کی پہلی نشست شروع ہو چکی ہے اللہ پاک آپ کا آنا قبول فرمائے آپ حضرات جم کر محبت سے شوق سے اس پروگرام کو سن کر جائیں گے اور انشاءاللہ علماء کے جو جو آپ حضرات کو احکام اور آپ حضرات کوئی ختم نبوت کی ذہن سازی کریں گے انشاءاللہ ہم اوپر پورا سو فیصد عمل کریں گے انشاءاللہ دیکھیں کہ ختم نبوت کا مسئلہ یہ ایمان کا مسئلہ ہے ختم نبوت یہ ہمارے اسلام کی بنیاد ہے جو عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرتا ہے وہ توحید کا تحفظ کرتا ہے وہ اللہ کے محبوب کی رسالت کا تحفظ کرتا ہے وہ صحابہ کی عظمت کا تحفظ کرتا ہے وہ مسجد کا تحفظ کرتا ہے وہ قرآن کا تحفظ کرتا ہے نماز پڑھنا نیکی ہے لیکن سب سے بڑی نیکی نہیں روزہ رکھنا نیکی ہے لیکن سب سے بڑی نیکی نہیں جہاد کرنا نیکی ہے لیکن سب سے بڑی نیکی نہیں اللہ اللہ کرنا نیکی ہے لیکن سب سے بڑی نیکی نیکی نہیں ذکر و اذکار کرنا نیکی ہے لیکن سب سے بڑی نیکی نہیں سب سے بڑی نیکی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی چوکی داری کا کام کرنا ہے ایک روایت کے اندر آتا ہے چودوی رات کا چاند چمک رہا تھا ستارے دمک رہے تھے امت کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے سرکار مدینہ شافی کوثر محمد عربی سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کے اندر کوئی ایسا دیوانہ بھی ہے ایسا پروانہ بھی ہے ایسا عاشق بھی ہے ایسا صحابی بھی ہے ایسا آپ کی نامو سے رسالت کا چوکیدار بھی ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں تو اما کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ہاں دل کے اندر بات آئی کہ میرے ابے ککر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آئے گا پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگی کہ کون سا ایسا صحابی کون سا ایسا عاشق رسول ہے کون سا ایسا دیوانہ والا ہے کون سا اس کا مصطفیٰ رکھنے والا ہے کون سا ایسا آقا کی نموس کا چوکیدار ہے وہ خوش نصیب جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہیں تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے میرے شفیع رحمت اللہ العالمین جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا وہ میرا صحابی عاشق رسول سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں اماں تھوڑی سی ڈیلی ہونے لگی پریشان ہونے لگی یہ تو وہ نمبر لے گئے ایک حسرت ہوتی ہے ایک تڑپ ہوتی ہے ایک لگن ہوتی ہے آپ گھر سے چلے کہ ہم قطب نبوت کانفرنس کے اندر جا رہے ہیں صبح صبح بھی ایک ساتھی سوال کر رہا تھا کہ مولانا یہاں ہمارے آنے کا مقصد ہی بتا دے لوگ ہم سے پوچھتے رہتے ہیں کہ آپ ختم نبوت کانفرنس کے اندر کون سا مقصد لے کر آئے ہو تو میں نے کہا کہ صرف حاضری لگوانا مقصود ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے چوکیدار یہاں ہیں ہم اپنا نام آقا کے غلاموں کے اندر لکھوانے کے لیے آئے ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے لیے آئے ہیں یہاں اس لیے آئے ہیں امیر سید سید عطا اللہ شاہ بخاری ختم نبوت کا چوکیدار وہ فرمایا کرتے تھے کہ کاش فوج آپ اور میں قرآن پڑھتے ہیں تھوڑا لطف ہیں قاری عبد الباسط کا مصر کا قرآن پڑھتے ہیں دنیا کہتی ہے صاحب کا قرآن پڑھنا اللہ اللہ جب سدیس کا امام جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں جب بندہ سنتے ہیں دل کے اندر ایسا قرآن اثر کرتے ہیں آشے کے رسول کہتے ہیں یہ قرآن پڑھتے رہے اور میں قرآن کو سنتا رہا ہوں امیر شریع اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ اس آدمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی ہم زیارت نہیں کر سکے ہم نے اس اللہ والے کو نہیں دیکھا بیان نہیں سنے ہم نے تو اپنے اکابرین یادگار اسلاف حضرت مولانا اللہ وسیع صاحب شاہی نے ختم نبوت کو سنا ہے ہم نے یادگار اسلاف جو ہے اکابر کی نشانی مولانا عزیز الرحمن جلندری صاحب دامت برکات عالیہ کو سنا ہے اور سنیں گے ہم نے جو ہے اکابرین کے یادگار اسلاف مولانا اکرم طوفانی کو سنے ہے ہم ان کے اکابرین کو سن کر اپنے دل کے اندر جو ہے اپنے اکابرین کا نقشہ جب دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر علمی ثقافت اور ان کی دعاؤں کی برکات کا سمر ان کے اخلاص کی محنت ہے کہ جماعت کو اللہ پا نے پوری دنیا کے اندر جو ہے تعارف کرائے ہے اور قادیانیت کے تعاقب کے لیے کریا کریا اور بستی بستی قبول کیا ہے ہم اپنے بزرگوں سے سنے ہیں جنہوں نے ان کی زیارت کی تو فرمایا کرتے تھے سید عطا اللہ اللہ شاہ بخاری عالمی مجلس تحفظ نبوت کا سب سے پہلا امیر جب وہ قرآن مجید عاشق رسول پڑھا کرتے تھے تو اڑتے ہوئے پرندے فضا میں رک کر اس عاشق رسول کا قرآن سنا کرتے تھے ہندو ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے تھے کہ شاہ جی قرآن مجید پڑھنا بند کر دو ہمارے کلیجے جو ہے پھٹتے ہیں جا رہے ہیں اپنے کام سواریوں کے اوپر لیکن جب سنتے تھے کہ شاہ جی اتنا بڑا مجمع اور ایک عاشق رسول قرآن پڑھ رہا ہے اس دیوانے کا بیان سنتے جائیں بس اپنا کام بھول جاتے تھے حضور کے عاشق کے قرآن سنتے ہوئے مست ہو جاتے تھے وہی سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ میں لوگوں کو قرآن سناتا ہوں میں نبی کے عاشقوں کو قرآن سناتا ہوں میں ختم نبوت کی چوکیداری لگا کام کرتا ہوں رات کے اندر دن کے اندر جیل کے اندر جو ہے سہراؤں کے اندر جنگلوں کے اندر منگلوں کے اندر اجتماعات کے اندر تو کاش مجھے اس ربا چناب نگر کا ایک کونا مل جائے جہاں میں ان ختم نبوت کے غداروں کو جان میں مرزائیوں اور قادیوں کو جان بدبختوں کو اللہ کا قرآن سناؤں اور ان کے دل کے اندر بھی عشق مصطفیٰ کا جلوہ جاگر ہو جائے شاہ جی رحمت اللہ علیہ منو مٹی چلے گئے لیکن ان کے رفقا وہ جو پودا لگا گئے تھے الحمدللہ ختم نبوت کے مغلقین نے کریا کریا بستی بستی ضلع ضلع ہر کونہ جا کر ختم نبوت کا پیغام پہنچایا ہے اور آج بھی یہ تہیا کر کے جائیں انشاءاللہ کابرین کے بیان کے سننے کے بعد ہم بھی انشاءاللہ ختم نبوت کے چوکیدار بن کر جائیں گے ختم نبوت کی آواز گلی اور کوچوں کے اندر لگائیں گے ختم نبوت کے ڈاکوؤں کو انشاءاللہ دعوت اسلام دیں گے تو اماں نے پوچھا ساقی کوثر سے شافی معاصر سے کہ میں عمرے کون سا ایسا صحابی ہے جن کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہیں کتنی تعداد ہے ستاروں کی کروڑوں کھربوں سے زیادہ کوئی شمار نہیں کر سکتا تو دل کے اندر بات ہے یہ تو وہ نمبر لے گئے ایک حسرت ہوتی ہے فلاں ضلع سے پندرہ بسیں آ رہی ہیں فلاں بسے سے دس بسیں آ رہی ہیں فلاں علاقے سے اتنی بسیں آ رہی ہیں اور ہمیں بھی یہ سعادت حاصل ہے کہ میرا اکاڑا اور قصور سے انشاءاللہ بارہ تیرہ بسوں کا کافلہ آ رہا ہے کہو الحمدللہ یا کابرین کی محنت سے ہم نے وہاں دیوانوں کو جگایا ہے ان نے کہا ختم نبوت کے لیے ہمیں جہاں لے جائیں گے ہمارا تن دھن من ہمارا جان اور مال انشاءاللہ ختم نبوت کے لیے لمحہ کریا جہاں بھی ہمارے اکابر آواز دیں گے ہم انشاءاللہ لبیک کہہ کر سپاہی بن کر وہاں حاضر ہوں گے آپ بھی ارادہ کر کے جائیں گے کہ انشاءاللہ جہاں بھی جس کونے جس محلے جس ملک جس ضلع جس بستی کے اندر ہمیں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے اکابرین ہمیں بلائیں گے انشاءاللہ ہم بھی وہاں حاضر سر کے بل حاضر ہوں گے کہو انشاءاللہ تو اما نے دل کے اندر بات آئی یہ تو وہ نمبر لے گئے تو میرے پھر سرکار سے پوچھا ختم نبوت کے آقا سے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا میرے ابے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کوئی نیکی ہے تو سرکار نے فرمایا تیرے ابے ابو بکر کا تو کہنا ہی کیا جس کے بارے میں عمر فاروق فرمایا کرتے تھے عرش والے کے محبوب نے فرمایا عمر فاروق کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہیں یہ عمر فاروق صدیق اکبر کے سامنے کھڑے ہیں ہاتھ جوڑ کر صدیق سودا کر کون سا سودا جداد کا سودا مال کا سودا ذمہ دارے کا سودا کاروبار کا سودا کسی اور لین دین کا سودا فرمایا نہیں فرما کون سا سودا فرما میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لے ابو بکر صدیق میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لے اور ایک نیکی جو نے سور کے اندر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا پہلا دیا تھا تین راتیں نہیں ایک رات کی نیکی دے دے میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لے اب سوچنے والا مسلمان سوچنے والی بات ہے کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ختم نبوت کے چوکیدار نے اس آشے کے رسول نے غار کے اندر کیا نمازیں زیادہ پڑے تھی قرآن کی تلاوت کی تھی ذکر کیا تھا زکاة ادا کی تھی بھوکوں کو کھانا کھلایا تھا نمازیں پڑی تھی کوئی نیکی نہیں کی تھی صرف ذات مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا پہرہ دیا تھا چوکیداری تھی تھی تھی نبوت کی حفاظت کی تھی اور یہ سب نیکیوں میں سے بڑھ ہے اور عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت جماعت یہ نبی کے ختم نبوت کی چوکیداروں اور غلاموں کی جماعت ہے اور جو ختم نبوت کا کام کرے گا یہ نبی علیہ السلاۃ وسلام کی ختم نبوت کی چوکیداروں اور محافظوں کے اندر اپنا نام شامل کرائے گا ورنہ یہ تو اس اللہ پاک کا اعزاز ہے کہ اس نے تمہیں اور مجھے اپنے اکابرین کو آقا کی ختم نبوت کی چوکیداری کے لیے قبول کیا ہے ورنہ اس کے لیے چوکیدار بھی کم نہیں مالی بھی کم نہیں بوٹے بھی کم نہیں ہمارے اکابرین نے ہمیں اس مسئلے کو ایک مثال سے سمجھایا اللہ نے یہ ساری دنیا ایک باغ کی نسبت بنائی کسی کو مالی بنا دیا کسی کو چوکیدار بنا دیا کسی کو پھول بنا دیا کسی کو گلدستہ بنا دیا کسی کو نیچے اس پر کانا دینے والا بنا دیا اب یہ یہ مالی مالی کام نہ کرے اور بوٹا جائے کو کہا جاتا ہے یہ بوٹا سوکھ کیا اس کو اتار کر نیا بوٹا لاؤ چوکی دار سہی نہ کام کرے کہا جاتا ہے یہ صحیح نہیں کام کر رہا اس کو تبدیل کر دو اور فٹ کر دو اور یہ چوکی دار کا کوئی کمال نہیں یہ تو اس اللہ پاک کا کمال ہے کہ جس نے تجھے اور مجھے چوکیداری کے لیے قبول کیا ہے چوکیدار یہ کہے یہ ناز کرے کہ میرا کمال ہے کہ میں بادشاہ کی جوتی پالش کر رہا ہوں ختم نبوت کا مبلغ یہ کرے کہ میں آقا کی ختم نبوت کی چوکیداری کا کام کر رہا ہوں کام بڑا عظیم ہے لیکن اس کا کوئی احسان نہیں یہ کا کمال ہے کہ جس نے آقا کی ختم نبوت کی چوکیداری کے لیے تیرے جیسے میرے جیسے گناہگار کو قبول کر لیا ہے دعا کرے اللہ ہمیں مدینہ لے جائے کہہ دو آمین جانا چاہتے ہو کہ نہیں ہر سال دیوانے جاتے ہیں ہمارے امیر مرکز بیا شیخ الحدیث امام اللہ استاد العلماء یادگار اصلاف حضرت مولانا عبد المجید صاحب دامت برکات عالیہ ہر سال یہ سعادت اللہ پا نے ہمارے اکابرین کو دی ہے اسی طرح یادگار اصلاف ہمارے اکابرین حضرت خاجگان ہر سال اللہ پا نے ان کو بھی توفیق دی تھی وہ جانے جا رہے ہیں حاضری لگوا رہے ہیں اور ہمارا تعلق مکہ مدینے والے سے ہے اور یہ انشاءاللہ جب تک مسلمان کے جس کے اندر جان ہے ہے کا قطرہ باقی اس طرح مدینے والے کی ختم نبوت اور مدینے والے کی بات کرتے رہیں گے قادیانیت کا تعاقب کرتے رہیں گے ان کا گلی اور کوچے محاسبہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ دو ہزار چار کو بھی اس گناہگار کو بھی جانے کا اللہ نے موقع دیا اللہ ہم سب کو لے جائے بار بار لے جائے ہزار بار لے جائے آپ دعا کرتے رہیں گے انشاءاللہ کام بن جائے گا ہمارے قصور کے حاجی الرحمان صاحب ہیں بسر پورے کے اندر رہنے والے سفید ریش داری تھی میں نے سلام کیا تو سفید عمر کی تقاضا ہوتا ہے کہ یہ حاجی صاحب ہوں گے حاج کیا ہوگا تو میں نے ان کو کہہ دیا کہ حاجی صاحب تو اس میری بات تو سن لی کہنے لگے جی اللہ پاک آپ کی زبان مبارک کرے میں نے حج نہیں کیا ہوا آپ نے کہہ دیا اللہ پاک لے جائیں گے میں نے کہا اللہ لے جائیں گے بھی تو بہرحال جب میں اکاڑا سے جب قصور آیا تو بابا جی کی دکان بند تھی میں نے کہا کہ بابا جی کی دکان بند ہے کچھ چیز لکھا بھی نہیں بیمار ہیں یا کہیں فوت کی پہ گئے ہوئے ہیں شادی پہ ہیں تو وہاں کے رفقا نے بتایا بسر پورے کے نمازیوں نے کہ آپ کو پتہ نہیں مولنا وہ جو ہے بھائی عبد الرحمان صاحب تو حج کے لیے گئے ہوئے ہیں میں نے کہا بڑے خوش نصیب ہیں اللہ پا نے ان کو قبول کیا ہے جب آئیں گے تو میرے محبوب نے فرمایا ختم نبوت کے تاجدار نے فرمایا جنت کے ساکیے کوثر نے فرمایا شافی معاشر نے فرمایا جو وہاں سے حاضری لگوا کے آتے ہیں اس سے پہلے یہی کام کیا کرو کہ وہ وہاں سے تعلق جوڑ کے آئے ہیں اس سے تحفے تحف کی بات نہیں اس سے دعا کرایا کرو اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں میں نے کہا جب وہ آئیں گے میں تو ان کے پاس جاؤں گا آب زمزم تو پینے ہی پینے ہے کھجور لینی لینی ہے میں ان کو دعا کروں گا کہ آپ کا نمبر لگ گیا میرا بھی نمبر لگ جائے جب وہ آئے تو بابا جی میں نے کہا کہ بابا جی آپ کو اللہ نے قبول کر لیا میرے لیے بھی دعا کر دے انہوں نے کہا انشاءاللہ لے جائیں گے تو تیسرے سال میرا نمبر لگ گیا جب ہم مدینے گئے مدینہ رحمتوں کا خزینہ صبح بھی مولانا مفتی محمد حسن صاحب دامت برکات مالیہ بیان کے اندر فرما رہے تھے اللہ اکبر وہاں کی ہر چیز سے پیار ہو وہاں جہاں امیروں سے سودا لیا جاتا ہے ہمارے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے نیب امیر سید نفیس الحسینی نور اللہ مرکز فرمایا کرتے تھے کہ وہاں جو چھابڑی پہ بیٹھے ہیں غریب بوڑھیے کمزور ان سے بھی سودا لیا کرو یہ اصل باسی ہیں مدینے کے تو غریب امیروں کو تو ہر ایک امیروں سے دوستی تو ہر ایک کی ہوتی ہے غریب سے دوستی لگائے مزہ تو یہ ہے اور حضرت کے قافلے کے ساتھ جو جاتے تھے حضرت خصوصاً فرمایا کرتے تھے یہ جو کپڑا بچھا کر غریب غربا بیٹھے ہیں یہ اسی پر ان کا گزارا ہوتے ان سے بھی لے لیا کرو آپ اپنا تعلق کملی والے سے جوڑ لو ارادہ کر کے جاؤ انشاءاللہ ایک سو دفعہ درو شریف کی روزانہ تلاوت کیا کریں گے انشاءاللہ اللہ اور ایک سپارہ قرآن کا نادر خاں پڑھے گا اور اس طرح مدینے والوں سے تعلق حافظ قرآن و انشاءاللہ حضرت لدھیانوی شہید رحمت اللہ علیہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے نیب امیر نور اللہ مرکدو فرمایا کرتے تھے حافظ جو ہے وہ روزانہ نیت کرے تین سپارے قرآن کی تلاوت کروں گا یہ بھی اپنے معمولات کے اندر رکھو بھئی ہمارے اکابرین یہی کچھ تو دے رہے ہیں جا رہے ہیں اور یہ پیغام دے کے جا رہے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں اس پیغام کو گلی اور کوچے پہنچانا ہے تو ہم مدینہ گئے مدینہ رحمتوں کا خزینہ ہمیں بس سیر کرانے کے لیے ایک باغ کے اندر لے گئی جس میں مختلف کھجوریں پڑی تھی چیک کرنے کا کوئی پیسہ نہیں تھا کوئی دو کھا رہا تھا کوئی چار کھا رہا تھا کوئی مٹھی بھر کے کھا رہا تھا اور پاکستانی ہندوستانی اتنے کوئی مٹھی بار کے مفت چیز لبے سے بھر پھر کمال دیکھو جی تو جو کاؤنٹر پہ حاجی صاحب بیٹھے تھے میں ان کو کہا پاکستان ہوتا کسی ریڑی والے سے مسلمان ایک کھجور اٹھا لے نہ لے تو وہ لڑنے مرنے کے لیے کیا تیار ہو جاتے ہیں آخر یہ کیا بات ہے میں اتنی مہنگی کھجوریں میرے سرکار کے شہر کی کھجوریں قطب نبوت کے تاجدار چہل اولاق کے شہر کی کھجوریں کسی کو روکتے نہیں ہو کسی کو ٹوکتے نہیں ہو کسی کو جڑکتے نہیں ہو کسی کو ڈانٹتے نہیں ہو کیا بات ہے میری اس بات کو سن کر وہ صلی والے کے وہ وہ ساجی اور نمازی کے کے ساشے رسول کے آنکھوں سے آنسوں کی لڑی جاری ہو گئی اور بابا جی کہنے لگے اگر ہم کسی آشے کے رسول کو کلمہ کو مسلمان کو ایمان والے کو متقی کو حضور کے عاشق کو کلمہ گو کو مکہ اور مدینے سے تعلق رکھنے والوں کو چاہے کسی ملک سے ہو کسی کونے سے آیا ہو اگر ہم کسی کو روک دیتے ہیں ٹوک دیتے ہیں جڑک دیتے ہیں ڈانٹ دیتے ہیں رات کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے حضور فرماتے ہیں کہ اس مہمان یہ میرا مہمان تھا مدینے کے اندر آیا تھا اپنا تعلق قائم کرنے کے لیے آیا تھا حاضری لگوانے کے لیے آیا تھا اس کاچھے کے رسول کو اس کلمہ گو مسلمان کو اس قطب نبوت کے چوکیدار کو روکا کیوں ہے ٹوکا کیوں ہے چرکا کیوں ہے اگر اس میرا مہمان میرے شہر کے اندر تمہیں پسند نہیں تو میرا مدینہ چھوڑ کر نکل جا قطب نبوت کے غلاموں دور دراز سے تشریف لانے والے رسول مدینے والا تو تیری میری رسوائی برداشت نہ کرے اور قادیانی کتے تیرے میرے نبی کی خط پہ پہ نبوت ڈاکہ ڈالتے رہے وہ قرآن کی توہین کرتے رہے اور اپنے جھوٹے اخلاق کے ذریعے مسلمان کو نوکری اور چھوکری کا لالچ دے کر اس کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالتے رہے تیری غیرت سوئی رہے یہ نہیں ہوگا جو ختم نبوت کے ڈاکو تبلیغ کریں گے گلی گلی کوچے کوچے انشاءاللہ ان کا تعاقب کریں گے قادیانی تبلیغ نہیں کر سکتا اپنے آپ کو مسلمان نہیں کلا سکتا اسلامی شاعر استعمال نہیں کر سکتا ایتل کرسی اور شریف کی تختی اپنی دکان کے اندر نہیں لگا سکتا لیکن وہ لگاتا رہتا ہے اور ہمارا جو ہے صوفی صاحب یہ بھی اس کی دکان پہ کھڑا ہوتا ہے اور یہ شہزان بوتل شہزان بوتل دے دیو جی ہسپتالوں میں جاؤ شہزان یہاں بھی ہم رات کو چکر لگا رہے تھے تو ایک ڈالا ہم نے دیکھا جس کو اوپر لے کر لکھا ہوا تھا تو ہم نے اس دکان والے کو کہا یہ یہ ہمیں پھر نہ یہ ڈالا نظر آئے یہاں شیطان شیزان کا کوئی ذکر نہ ہونا چاہیے یہاں رحمان کا ذکر ہوگا رحمان والے کے محبوب کا ذکر ہوگا تین چیزوں سے ہمیشہ بچیں گے انشاءاللہ شیطان شیزان قادیان بچیں گے بھئی آپ لوگوں کو بچائیں گے ورنہ ہر جگہ جائیں بورڈ لگے ہوئے ہیں جی اور ہمارے مسلمان بھی پی رہے ہوتے چلو جی جلدی نہ لے کے آ گئے جی۔ نہیں پیئیں گے انشاءاللہ نہیں پیئیں گے بہاول پور کے مبلک بتا رہے تھے کہ ایک دفعہ ایک عاشق رسول آیا سنت رسول بھی رکھ رہی امامہ بھی پہنا ہوا وہ شہزان بوتل لے کر پینے لگا تو یہ ہمارے مبلغ صاحب بھی قبری کھڑے تھے انہوں نے جب دیکھا دل کے اندر کڑ رہے تھے تڑپ رہے تھے مچھلی کی طرح یار یہ مسلمان ہے آشے کے رسول ہے نبی کا محبت کا دعویٰ کرنے والا ہے اس کے دل میں ایمان ہے اور یہ مشروب گستاخان رسول کا پی رہا ہے تو یہ قریب گئے ہاتھ پھیرا پیار و محبت سے کسی کو سمجھانا ہو یہ نہیں اور تیری ایسی تیسی بھائی جان کہہ کے دوست کہہ کے یار جب قریب گئے اس کے ہاتھ پھیر کر کہنے لگے بھائی جان لگتا ہے کہ عاشق کے رسول ہو لگتا ہے کہ مسلمان ہو لگتا ہے کہ تیرے دل میں اللہ رسول کی محبت ہے کوئی تیرے سامنے تیرے نبی کی تیرے باپ کی تیری بہن کی تیری ماں کی کوئی توہین کرے تو اس وقت غیرت کے اندر آئے گا اس وقت تو کرے گا اس وقت تو شور ڈالے گا اس وقت تو محلے والوں کو کٹھا کرے گا کہ میری عزت کا مسئلہ ہے میری بیٹی کی عزت کا مسئلہ ہے میری ماں کی عزت کا مسئلہ ہے میری گھر کی عزت کا مسئلہ ہے اور لگتے ہو تم ان نے کہا جی بالکل آشے کے رسول ہوں کوئی شک ہے اس نے کہا شاک تو نہیں ہے بس تھوڑا سا لگا ہے دور کرنا چاہتا ہوں آپ میری رہنمائی فرما دیں کہ تیرا دعویٰ ہے اور تو واقعی آشے کے رسول ہے اور یہ مشروب گستاخان رسول کا ہے یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی کہ تم ہو آشے کے رسول مشروب گستاخان رسول کا گیا تڑپ گیا وہ کہنے لگے جی میں بات آپ کی سمجھا نہیں ذرا مول صاحب مجھے سمجھا دیں انہوں نے کہا تم عاشق رسول ہو اور یہ مشروب جو پی رہو شہزان بیتل یہ قادیانی مرزائی حضور کے گستاخوں کی ہے جن کو امت کے علماء نے صولہ نے پاکستان کے آئین نے سب نے غیر مسلم اقلیت قرار دیا ہے اور یہ ان کا مشروب ہے جب مسلمان پیتے ہیں ایک دو روپے مسلمان کو جب ان کا لٹریچر چھپتا ہے قادیانیوں کا ان کی تبلیغ ہوتی ہے ان کا جو ہے پروگرام ہوتے ہیں ان کی مربی جاتے ہیں مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں ان کے ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈالتے ہیں ان کو مرتد و پیمان کرتے ہیں یہ آپ کا پیسہ آج مسلمان کا سر اور مسلمان کا لطر مسلمان پہ لگ رہا ہوتا ہے یہ آپ کے پیسے کسی مسلمان دو روپے جو جائے گا یہ دو دو روپے کٹھے کر کے یہ ہزار اس کی بوتل بکی یہ دو ہزار روپے جمع کرے گا اس سے اسلحہ خریدے گا پھر آپ کے گھر پہ حملہ کرے تو آپ کو کتنی تکلیف ہوگی کہ میرے دشمن نے حملہ کیا ہے اور اس سے بڑی بات یہ کہ مہینہ میں پورا اس سے شزان بوتل لیتا رہا ہوں اور وہ دو روپے اس کے اوپر خرچ ہوتے رہے اور مہینے کا جو منافع تھا اس سے اس نے اسلحہ خریدے ہے اور میرے گھر پہ حملہ کر رہا ہے ڈبل افسوس ہوگا تو قادیانی تو اس طرح کر رہے ہیں اور تم آشے کے رسول ہو اور مشروب گستاخان رسول کا غیرت جاگی جاگو مسلمانو سنبھل جاؤ سنبھل جانے کا وقت آیا بہت سویو تم اب ہوش میں آنے کا وقت آیا جلا ڈالی تھی کشتیاں تم نے اندلس کے ساحل پر پھر مسلمان تیری تحریک دہرانے کا وقت آیا یکدم چونکا وہ شہزان بوتل اس نے روڈ پہ ماری مارے حضرت صاحب کہنے لگے مشروف ڈال کر اس کو دے دیتا کہنے لگا آپ اس کے مصطفیٰ سمجھ ہے میری غیرت اب پھڑکی ہے میرا ایمانی جذبہ مجھ سے مطالبہ کر رہا ہے کہ تو کیسا عاشق رسول ہے اتنی بوتلیں تو نے حضور کے گستاخوں کی پی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی دفعہ تو نے ناراض کیا ہے تو میں آقا کو کیا جواب دوں گا لا علمی کی بنا پر یا اللہ تو بھی معاف کر دینا کہنے لگا یہ بوتل کے پیسے تو دے سکتا ہوں لیکن اب غیرت ایمانی یہ تقاضا کر رہی ہے کہ اب یہ بوتل کسی اور آچھے کے رسول کو منہ کو لگے یہ برداشت نہیں ہو سکتا قادیانی بلی, بلی کی طرح وہ آپ کے محلے میں لٹریچر بانٹتا ہے آپ کے نوجوان آپ کا دوست آپ کا بھائی جب مرتد ہوتا ہے اس وقت تو واویلا کرتے ہیں جی میرا بھائی پھسل رہا ہے مولانا عالمی مجلس تحفظ خط پہ نبوت کو کو خط لکھتے ہو اس سے پہلے جاگ جاؤ نا اس سے پہلے قادیانیت کے فارم کے اندر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے دس آدمیوں کو مرتد کرنا ہے ان کی عورت ان کا بھائی ان کی بوڑھی ان کا بچہ ان کا بوڑھا یہ سب تکلیف میں لگے ہوئے ہیں اور دس آدمیوں کو ایک ایک مرتد کر رہا ہے آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہم مسلمان ہیں آشکان رسول کے مصطفیٰ کا دعویٰ کرتے ہیں ہم بھی روزانہ ارادہ کر کے جائیں کہ داس نہیں تو انشاءاللہ ایک بوڑھا بوڑھے کو جے گا ایک بچہ بچے کو پیغام دے گا ایک نوجوان نوجوان عاشق رسول کو بتائے گا کہ قادیانی یہ نبی کے دشمن ہیں قرآن کے منکر ہیں ملک و ملت کے ڈاکو ہیں ان سے بچ کے رہنا کہو گے یہ مہینے کے تیس دن ہیں سال کے تین سو ساٹھ دن ہیں ایک آدمی بھی آپ کی میری محنت سے بچ گیا تو ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے گا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ گل